غم گسار چچا عبد المطلب کے انتقال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے یتیم بھتیجے کو اپنی نگرانی اور کفالت میں لے لیا قریش کہتے تھے کہ یتیموں کی ان کے عزیز بس دنیا کے دکھاوے کے لیے ہی دل دہی کرتے ہیں حقیقی درد کسے ہوتا ہے مگر ابو طالب نے ان کے اندیشوں کو غلط ثابت کر دیا یہ قیاس آرائیاں ایک ایک کر کے واقعات نے جھٹلا دی ابو طالب سچے غمخوار نکلے جیسے ان کے دل میں پہلے ہی محمد کے لیے جگہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم باپ کے جیتے جی اس جذبے کے اظہار کا موقع نہیں ملا اور باپ کا سایہ دور ہوتے ہی ابن عقی کی محبت کفالت اور غمقاری کے لیے انگڑائیاں لے کر اٹھ بیٹھی ابو طالب نے محبت اور شفقت کے آنسوں سے بھتیجے کے چہرے سے گرد یتیمی کو دھویا ہر طرح کی غم کاری کی دل دہی کے تمام میسر اسباب صرف کر دیے اپنے بچوں سے زیادہ شفقت اور راحت کے ساتھ پالا عبداللہ کے در یتیم کی ذرا سی بے چینی بھی غم کار چچا کو گوارا نہ تھی محمد کے پیر میں ذرا سا کانٹا بھی چپتا تو اس کی کھٹک ابو طالب کا دل محسوس کرتا صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت دیکھ کر اہل مکہ کہنے لگے بھائی ابو طالب آ کر سید القریش عبد المطلب کا بیٹا بلکہ صحیح جانشین ہے اس سے اسی قسم کے شریفانہ برتاؤ کی توقع تھی پھر محمد کوئی غیر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کا خون اور گوشت پوست ہے اور پھر بچہ بھی کیسا کہ غیر دیکھ کر نہ صرف پیار بلکہ احترام کرتے ہیں اس یتیم کی خدمت کر کے ابو طالب اپنے لیے خیر و سعادت کا ذخیرہ جمع کر رہا ہے اربوں کی زندگی سیدھی سادی تھی تہذیب و تمدن کے تکلفات سے وہ یکسر ناش نہ تھے اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے جنگلوں میں جا کر اونٹ اور بکریاں چراتے شیبانی اربوں کا محبوب شغل تھا اور باعزت بھی محمد نے بھی مکے کے جنگلوں میں بکریاں چرائیں صلی اللہ علیہ وسلم مشیت مکہ کے ببولوں کی ایک ایک پتی سے بول رہی تھی کیا آج ان وادیوں میں جو بکریاں چرا رہا ہے کل انسانیت کے گلے کی نگہبانی کرے گا یہ رائے غنم حقیقت میں رائے انسانیت ہے جو اس کے گلے میں آ جائے گا اسے فلاح ملے گی اور جو اس کی ٹکڑی اور جماعت سے باہر ہو جائے گا اس کے لیے شکاوت گمراہی مقدر کر دی جائے گی عرب یوں ہی و تمدن سے آشنا نہ تھے بچے لوگوں میں ملنے جلنے اور اٹھنے بیٹھنے سے دوسروں کا اثر قبول کیا کرتے ہیں تو اس کے لیے قدرت نے انتظام کیا کہ محمد کے بچپن کے دن جنگل میں بسر ہونے لگے صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات نے گوارا نہ کیا کہ محمد کی سیرت و کردار پر سوسائٹی کی پرچھائی بھی پڑھنے پائے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی لوہے فطرت پر خود جد قدرت نے نقش ابھارے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ خدا پاک و برتر نے اس کو دنیا سے کچھ سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو سکھانے کے لیے بھیجا تھا وہ امی تھا مگر خدا کا پڑھایا ہوا قدرت کسی واسطے اور درمیانی رابطے کے بغیر خود اس کی تربیت کر رہی تھی اس کو براہ راست عالم قدس سے فیض پہنچنا تھا ہر قوم اور ملک کے بچے شوق و شریر ہوتے ہیں اور یہ تو ان اربوں کے بچے تھے جن کے گھر کے لوگ بات بات پر کٹ مرتے کسی کا اونٹ دوسرے کی چرہ گاہ میں آ گیا اور اتنی سی بات پر تلواریں چلنے لگی ایسے والدین کی اولاد کو لڑاکو اور جھگڑالو ہونا ہی چاہیے تھا مگر محمد کی سرشتی سب سے جدا اور انداز طبیعت سب سے منفرد تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس اندھیرے میں یہی ایک چراغ اور اس کارزار میں یہی ایک گلے برگ تھا بچوں کے ساتھ کھیلنے سے محمد کی طبیعت نفرت کرتی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فحش کلامی کرتا ہوتا تو آپ دور چلے جاتے برے لفظ سننا تک گوارا نہ کرتے بہت سے بہت اتنا کرتے کہ ساتھی چرواؤں کے ساتھ بیریاں کر کھا کھالی اور اس میں بھی متانت اور وقار کا خیال رکھتے قریش کے گھرانوں میں محمد کی اس عجیب و غریب زندگی کے تذکرے ہونے لگے صلی اللہ علیہ وسلم صاحب یہ عبداللہ کا بیٹا محمد تو فرشتہ صفت ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج تک اسے دوسرے بچوں کی طرح لڑتا جھگڑتا اور سخت کلامی کرتے نہیں دیکھا اجی آپ لڑنے جھگڑنے کا ذکر کر رہے ہیں میں نے اس معصوم کو کھلکھلا کر ہنستے تک نہیں دیکھا بس زیر لب تبسم گلیوں سے آنکھیں نیچی کیے گزرتا ہے ایو القریش یہ بچہ بہت بڑا آدمی بننے والا ہے آثار کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں بول رہے ہیں کیا جب ہے کہ اس کی بدولت ہم بادہ نشینوں کی تقدیر کا ستارہ چمک جائے اور اہل عرب کی عظمت و وقار پر مصر و ایران والے رشک کرنے لگیں ایک بوڑھا قریشی مگر صاحبوں کا تیر اندازی اور شہ سواری میں ہم میں سے کسی کا نوجوان بیٹا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نشانہ قطع ہی نہیں ہوتا اور گھوڑے پر بیٹھ کر تو ایسا سجتا ہے جیسے اس نے اکاز اور ظلم کی گوڑ دوڑ میں شہ نزد و اجاز کو نیچا دکھایا ہے ایک ریش دار شخص جس کے کے گرے باہ میں قان کعبہ پردے کا پیون لگا تھا میں نے تو اس سے زیادہ عجیب باتیں سنی ہیں کیا وہ کیا تمام اہل محفل شوق انتظار کے ساتھ ایک زبان ہو کر بول اٹھے میرا چھوٹا لڑکا فضل کہہ رہا تھا اور اس کی بات کی تصدیق مارا کے بھانجے اشد نے بھی کی کہ محمد جس وقت درخت کے پاس سے گزرتا ہے ڈالیاں جھکنے لگتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں سے آوازیں سی نکلتی ہے ہے جیسے کوئی کسی کو سلام کرتا ایک شوق نوجوان تم لوگوں کی باتیں بہت دلچسپ ہیں مگر آؤ شراب کا ایک پیالہ چڑھا لیں لطف دوبالا ہو جائے گا نوجوان کے کہنے پر فضا میں قہقہ گونجنے لگے مگر سنجیدہ لوگوں کو نوجوان کا مذاق اچھا نہ لگا وہ چاہتے تھے کہ یہ گفتگو اور طول کھینچتی تو اچھا ہوتا ابو طالب تجارت کیا کرتے تھے سال میں ایک بار شام جاتے اور کاروبار کر کے چلے آتے مکے کا مال شام کی منڈی میں لے گئے وہاں سے ضرورت کی چیزیں لا کر یہاں بیچ دی اس الٹ پھیر میں گزر اوقات کے قابل نفع ہو جاتا مگر کنبا بڑا تھا پھر دل کے سقی اور فیاض بھی تھے عبد المطلب جیسے سیر چشم اور کشادہ دست کے بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اس لیے کھا پی کر کچھ نہ بچتا تھا ابو طالب جب شام جانے لگے تو محمد کی عمر بارہ برس کے لگ بھگ تھی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب یتیم بھتیجے کو بہت عزیز رکھتے تھے مگر اس سفر میں ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھا خیال آتا تھا کہ دور دراز کا سفر ہے راستے میں سبزہ زار اور دریا کے مناظر نہیں جو بچے کا دل بہلاتے لق دق سہرا ہے کوسوں تک آبادی کا نام و نشان نہیں منزلوں تو پانی نہیں ملتا اور یہ بھی وہم تھا کہ شام کا سفر اس کے باپ عبداللہ کو ہراس نہیں آیا دشمنوں کے منہ میں قاق کہیں محمد کے ساتھ بھی ایسا حادثہ پیش نہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بھی تو جوان دلہن کو چھوڑ کر اچھے خاصے شام گئے تھے مگر پردیش میں زندگی نے دھوکہ دے دیا اور محمد کی مسے نہیں بھیگی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحبتوں میں اسے لے جانے پر دل راضی نہیں ہوتا ابو طالب مکان سے چلنے لگے تو محمد چچا سے لپٹ گئے صلی اللہ علیہ وسلم محبت مسلحت پر غالب آ گئی یتیم بھتیجے کی افسردگی شفیق چچا سے نہ دیکھی گئی کم سن مسافر کو ساتھ لے لیا اور یہ چھوٹا سا قافلہ مکے سے شام کے لیے روانہ ہو گیا ابو طالب کا گمان تھا کہ راستے میں محمد کو سنبھالنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم مگر محمد نے نہ خود اپنے سنبھالنے کی طاقت تھی بلکہ چچا کا بھی ہاتھ بٹایا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مستعدی اور فرض شناسی کے ساتھ یہ رفاقت ابو طالب کے لیے بہت آرام دہ ثابت ہوئی اس سفر میں مختلف منزلوں وادیوں اور راہوں سے گزرنا پڑا کہیں ریت ہی ریت کسی جگہ پتریلے راستے اور پہاڑیوں کے دامن کہیں نقلستان اور ہریالی بھی صبح کسی چشمے پر ہوئی اور شام ریگستانوں میں کسی پڑاؤ پر آرام ملا اور کسی منزل پر انتہائی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا حجاز کے حدود سے باہر عبداللہ کے در یتیم کا یہ سب سے پہلا سفر تھا اور اور وہ بھی اتنا طویل دشوار گزار سفر میں بچے ساتھ کے لوگوں پر بار ہو جاتے ہیں مگر محمد کی ہوش مندی رفقا کے لیے معجزے سے کم نہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم بسرا شام کا ایک مشہور شہر تھا اور اس کے قریب ہی گاؤں میں گرجا تھا جسے آس پاس کے لوگ بہت مقدس اور متبرک سمجھتے تھے اس گرجے میں بحیرہ نام کا ایک راہب رہتا تھا بحیرہ کو نصارہ میں خاص منزلت اور تقدس حاصل تھا اس راہب کا احبار میں شمار ہوتا تھا انجیل کے علاوہ توریت کے مضامین پر بھی اس کی نگاہ تھی اور صحف سماوی پڑھ پڑھ کر ظاہر ہونے والی روشنی اور آنے والی روح حق کا منتظر تھا گرجے کے قریب ہی ابو طالب نے اپنے اونٹوں کے ساتھ قیام کیا چچا اور بھتیجے دونوں درخت کے سائے میں زمین پر بیٹھے تھے بھی پھرتا پھراتا ادھر آ نکلا اور محمد کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ٹکٹکی بن گئی جیسے نظارے کے ساتھ ساتھ حافظ کے نقوش سے نظر آنے والی نشانیوں کی مطابقت کرتا جاتا ہے محمد خاموش تھے صلی اللہ علیہ وسلم بحیرہ اور قریب آیا اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک پیدا ہوئی گویا حقیقت منتظر سے نظر آ گئی اپنی تمام تقدیس دین اور شرف رہبانیت کے باوجود عقیدت کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تو رے تو انجیل پر میں نے برسوں غور و فکر کیا ہے اس میں ہم نے جو نشانیاں پڑھی ہیں کہ روح حق کا ظہور ہوگا وہ نشانیاں تمام کی تمام نو نال میں پائی جاتی ہیں میں اس کی نبوت کی بیست سے پہلے ہی تصدیق کرتا ہوں نہ جانے اس وقت تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں عیسائی مورقین نے اپنی روایتی اسلام دشمنی کی بنا پر اس واقعے کو انتہائی مست کر کے پیش کیا اور کس پر غلط بیانیوں کا بار لگا دیا مغربی اہل تاریخ کی اسی اصبیت اور بدندیشی کی بدولت اسلام کی اصلی قد و کال یورپ والوں کے سامنے نہ آ سکے انہوں نے اپنے مورقین کی کتابوں پر اعتماد کیا اور اس گندے تالاب سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں بالکل جھوٹی اور بے سروپا باتیں مشہور ہو گئیں اور اب تک یہ زہر مغرب کے رگو پے میں سرایت کیے ہوئے ہے کئی مہینے کے بعد ابو طالب اپنے کم سن رفیق سفر کو لے کر مکہ واپس ہوئے اتنے لمبے اور دشوار گزار سفر سے خیر قوبی کے ساتھ واپسی پر عزیزوں اور دوستوں کو خوش ہونا ہی چاہیے تھا ابو طالب کے کئی دن تو لوگوں سے ملنے ملانے اور حالات سفر بیان کرنے میں صرف ہو گئے کوئی پوچھتا کہ شام کی سرحد شروع ہونے سے دو تین منزل ادھر جو تالاب آتا ہے وہ اسی حالت میں ہے یا خشک ہو گیا کسی نے دریافت کیا کہ ابو طالب میرا اونٹ اریزا کی وادی میں گم ہو گیا تھا کہیں وہ آپ کو گھومتا پھرتا دکھائی تو نہیں دیا کسی نے بھیڑوں کی اون کا بھاؤ دریافت کیا تو کوئی شام کی منڈی کا حال چال پوچھنے لگا کسی نے کہا اب کی بار آپ شام جائیں تو غلے کا ایک اونٹ میں بھی آپ کے ساتھ کر دوں گا آپ کی کوشش اور توجہ سے غلہ اچھے داموں پر بک جائے گا ابو طالب بہت ہنسمک اور بٹ بار تھے سب کی باتوں کا جواب دیتے اور ترش روی کا اظہار نہ کرتے ان کی جگہ کوئی اور تیز مزاج ہوتا تو خفا ہو جاتا زمانہ پلک جھپکتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے وقت کی رفتار شاید بجلی سے زیادہ سیر ہے ادھر دن نکلا اور ادھر دوپہر ہو گئی اور پھر دیکھتے دیکھتے دو پہر ڈھل کر شام کا دھندلکا اپنے جلو میں لے لے شب کو لیے ہوئے آن پہنچا یہاں تک کہ رات ہو گئی اور اس کے بعد پھر وہی سپیدی سہر اور روز مرہ کی طرح سورج کی تانک جھانک راز ہستی کی یہاں کس کو قبر ہوتی ہے ایک سلسلہ شام و سیر ہوتی ہے طلوع غروب اور دھوپ چھاؤں کے اسی عالم میں آدمی بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے کہنے کو ایک مہینے کی مدت بھی بہت کچھ ہوتی ہے مگر حقیقت میں قرن اور صدیاں بھی یوں ہی ہنگاموں کی گریز پاس سائے میں بیت جاتی ہیں بہت کم آدمی وقت کی رفتار کو محسوس کرتے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں ہوتا ماں باپ اپنے بچے کو بڑا ہوتا دیکھ کر خوشیاں مناتے ہیں حالانکہ زندگی کا ہر گزرنے والا لمحہ آدمی کو موت سے قریب تر کر دیتا ہے یہی سانس جو سبب حیات ہے زندگی کو موت کی طرف بڑھائے بھی لیے جاتا ہے یہ سال کے جشن ہائے مسرت اور خوشی کے جلسے سے اصل میں موت کے خیر مقدم کے جشن ہے آدمی تمام کچھ ہوش و آگہی کے باوجود کیسے کیسے دھوکوں میں آ جاتا ہے آدمی نشے غفلت میں بھلا دیتا ہے ہے ورنہ جو سانس پیغام فنا دیتا ہے بہرحال اسے زندگی کا ظہور کہیے یا موت کی نزدیکی قانون فطرت انسانوں کو بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھا بناتا ہی رہتا ہے اسی کے سہارے نظام کائنات قائم ہے حسن و جمال عبداللہ کے یتیم محمد بھی قانون فطرت کے مطابق جوان ہو گئے وہ جسمانی اعتبار سے بھی انتہائی صحت مند متناسب اللہ اور حسین و جمیل تھے سپیدی میں سرخی ملی ہوئی رنگت دل میں گھر کرنے والی حسین و سیاح آنکھیں کشادہ پیشانی موضوع قد اور وہ سب کچھ جسے حسن جمال کی معراج اور دل کشی اور رانائی کا منتہا کمال کہہ سکتے ہیں کسی آدمی کے قد و قامت کی بہت سے بہت تعریف ان لفظوں میں کی جا سکتی ہے کہ وہ سروقد اور شمشاد قامت ہے مگر محمد کے قد موضوع کو یہ تجبی اور استعارے چھو بھی نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم لالا و گل یاسمی و نسترن سمبل و نرگس آفتاب و محتاب لال و یمن دردن مشک قطن امبر سارا تبسم سہر اور شگفت گنچا انسان کے حسن جمال اور اس کی خوبی اور آنائی کے تمام استعارے ہیں مگر محمد کے جمال کی شرح و تفسیر کے لیے یہ سب کے سب نا ناتمام ادھورے اور تشبیہ و مماثلت کی سطح سے بہت فروتر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رق مصطفی ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں جہاں شعر و ادب کے اور کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے محمد کے حسن خوبی کا آغاز ہوتا ہے محمد آپ اپنا جواب ہے صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان آئینہ دکھلا کے رہ گئے لانا پڑا تمہیں کو تمہاری مثال میں قدرت نے محمد کو انسان کامل بنا کر بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم بس اس کی ضرورت تھی کہ باطل ہی نہیں ظاہر بھی حسین تر ہو سیرت کے ساتھ صورت بھی خوب تر ہونی چاہیے دل سے نگاہ تک روح سے جسم تک اور سر سے پیر تک حسن ہی حسن پاکیزگی ہی پاکیزگی اور دل کشی ہی دلکشی ہونا لازمی اور ضروری ہے اس لیے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں تماشائی بھی انسان کامل کو سیرت و صورت جسم و روح اور ظاہر و باطن کے اعتبار سے خوبی کمال کا معیار آخر ہونا چاہیے اور محمد اس کے صحیح مزداق تھے صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کا زمانہ گزرنے کے بہت دن بعد جابر بن سمرہ ایک صحابی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ حلہ میں دیکھا چاند بھی اس رات پوری تابانی پر تھا وہ بہت دیر تک ماہ رب اور بدر کمال میں مقابلہ کرتے رہے بلاخر انہیں فیصلہ کرنا پڑا اور نگاہیں زبان بن کر پکار اٹھی کہ یہ گھٹنے بڑھنے والا چاند محمد کے حسن فراوان کی کسی طرح برابری نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم فروغ مہر بھی دیکھا نمود گلشن بھی تمہارے سامنے کس کا چراغ جلتا ہے المانیہ جرمنی کا مشہور شاعر نیٹ سے جسے اقبال نے مجذوب فرنگی کہا ہے ساری عمر مافق الانسان کی تلاش میں بھٹکتا رہا کاش اسے کوئی بتاتا کہ انسان کامل تو پیدا ہو چکا نقاش قدرت نے اس شاہکار نقش کے بنانے میں اپنی تمام چابک دستی ناز کی اور صنعت صرف کر دی اس دنیا آب و گل میں صدا سے انسان پیدا ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہیں گے لیکن ان میں انسان کامل بس یہ اور صرف یہ ایک ہی پیدا ہوا حسن خوبی اور کمال و بلندی کی اس کی ذات پر انتہا ہو گئی اب دنیا میں جس کسی کو بھی عروج نصیب ہوگا اور ترقی ملے گی وہ اسی انسان کامل اور روح حق کے اس و حسنا کی پرچھائیوں میں ملے گی